ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو الحمد للہ اللہ کل حال یعنی تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ کے لیے ہیں کہے اور جو اس کا جواب دے وہ یرحمک اللہ کہے اور اس کے جواب میں چھینکنے والا کہے یا دیکم اللہ ہو و یسل ہو بالاکم اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت درست فرما دے جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اکتالیس یہ حدیث صحیح ہے